سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور حبشی لوگ کھیل رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بنو ارفدا ہیں حدیث نمبر تیرہ سو تہتر مسند احمد